اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming آج کا لیکچر جو ہے وہ مینلی ہمارے پچھلے لیکچر کی بڑی پرفیکٹ کنٹینویشن ہوگا پچھلے لیکچر میں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ ڈسکشن تھی بلاک مینیپولیشن انسٹرکشنس ٹھیک ہے نا یا اسٹرنگ انسٹرکشنس جیسا کہ ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اسٹرنگ انسٹرکشنز کی یہ وہ انسٹرکشنز ہیں جو کہ میموری کے ایک بلاک کے اوپر آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں میموری کے ایک بڑے حصے کے اوپر آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹھیک ہے بریفلی جو میں پچھلی بات آپ سے کہہ رہا تھا وہ میں دہرا دیتا ہوں یعنی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ یہ کہ جو انسٹرکشن اٹ سیلف ہے جو پریمیٹو جسے ہم بولتے ہیں وہ پانچ پریمیٹوز ہیں ہمارے جو کہ یہ ریپیٹیشن کی صلاحیت رکھتے ٹھیک ہے نا ریپیٹیشن ان میں خود نہیں ہوتی ان کو ایک پریفکس ہمیں ریپیٹ کرنے کا دینا پڑتا ہے ریپیٹیشن کے لیے ایک پریفکس لگانا پڑتا ہے لیکن یہ وہ پانچ انسٹرکشنز ہیں جو اس پریفکس کو ایکسپٹ کرتی ہیں جو جن میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ریپیٹ کی جا سکیں کسی اور انسٹرکشن پہ آپ ایڈ پہ ریپ نہیں لگا سکتے یا آپ سب پہ رپ نہیں لگا سکتے صرف اسٹرنگ انسٹرکشن کے اوپر آپ رپ لگا سکتے ٹھیک ہے وہ پانچ ہے پہلی انسٹرکشن جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا وہ ہے اسٹورس اسٹور اسٹرنگ دوسری انسٹرکشن جو ہے وہ ہے لوڈس لوڈ اسٹرنگ ٹھیک ہے تیسری انسٹرکشن جو ہے وہ ہے اسکیس اسکین اسٹرنگ چوتھی انسٹرکشن جو ہے وہ ہے مووس موو اسٹرنگ اور پانچویں انسٹرکشن جو ہے وہ ہے compare compare string C M P S ٹھیک ہے یہ پانچ ہمارے اسٹرنگ ہیں I A P X eighty eight کے I A P X three eighty six میں کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ ہمارے ڈسکشن کا موضوع اس وقت نہیں ہے تو ان کی جو بریف ڈسکشن میں نے پچھلی دفعہ کی تھی اس میں ایک انسٹرکشن جو ہے جو آخر میں میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ذرا پوری طرح سے میرے خیال میں ڈسکرائب نہیں ہو سکی تھی اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے ذرا تھوڑا اور ڈیٹیل سے اس, اس یعنی اس لیکچر کے اندر ہم بتاتے ہیں یہ میں آپ کو ایک سلائیڈ کے اوپر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اس اس کی ایکسپلینیشن دینے کے بعد پھر آگے ہم ریپیٹ کے پریفکس کو ڈسکس کریں گے یہ ہماری جو انسٹرکشن ہے یہ تھی کمپیئر کمپیئر کو آخر میں پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے آ, اس کے اسی طریقے سے جس طرح کے ہمارے پچھلے آ, جو اسٹرنگ تھے ان کے اندر جس طرح بائٹ اور ورڈ کے ان کے دو ویریئنٹس تھے اسی طرح اس کے بھی دو ویریئنٹس ہیں کمپیئر اسٹرنگ بائٹ یا کمپیئر اسٹرنگ ورڈ ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دو اسٹرنگس کو کمپیئر کرتا ہے دو بلاکس آپس میں میموری کے کمپیئر ہو رہے ہوتے ہیں جو سورس بلاک ہے وہ D S colon S I پر ہوتا ہے اور جو ڈیسٹینیشن بلاک ہے وہ E S colon D I پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ ڈیسٹینیشن بلاک سے سورس بلاک کو یہ مائنس کرتا ہے بائٹ بائی بائٹ یا ورڈ بائی ورڈ یعنی جو پہلی بائٹ یا پہلا ورڈ یا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے مائنس ہوں گے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد یہ ایک آپریشن ہوا دونوں طرف سے مائنس ہوئے ٹھیک ہے نا فلگز اکارڈنگلی اپ گریڈ ہوئے ڈی آئی اور ایس آئی اکارڈنگلی انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ ہوئے ٹھیک ہے یہ ایک اسٹیپ کمپیئر کا جو ہے وہ مکمل ہوا اب اگر اس کے اوپر ہم ریپیٹ پریفکس لگا دیں تو یہ جو یہ جو کمپیئر کا آپریشن ہے یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا ٹھیک ہے پہلا ایلیمنٹ پھر دوسرا ایلیمنٹ پھر تیسرا ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو اب بنیادی مقصد جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ صرف سبٹریکٹ کرنا تو نہیں ہے اس کے اوپر ہمیں کسی کوئی اور آپریشن بھی کرنا ہے یعنی یہ تو دیکھنا ہے نا کہ یہ اسٹرنگ اب اس میں ہم دیکھ کیا سکتے ہیں دیکھ ہم یہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرنگ کہاں تک ملتی ہے یا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرنگ کہاں تک نہیں ملتی کہاں جا کر کے یہ ڈفر کر جاتی ٹھیک ہے نا یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں تھوڑی سی آپ کو ایک انڈیکیشن دی تھی کہ ریپیٹ کے آگے بھی دو ویریئنٹس ہوتے ہیں ریپیٹ وائل ناٹ اکول اور ریپیٹ وائل اکول تو اگر فرض کیجئے کہ میں سب اسٹرنگ تلاش کر رہا ہوں کسی لمبی اسٹرنگ میں جیسے مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ایک اسٹرنگ ہے میری ہیز اے لٹل لیمب ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر میں ہیز سرچ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب دو میرے پاس یعنی اسٹرنگز آ جائیں گی ایک اسٹرنگ تو بڑی والی ہے ٹھیک ہے میری ہیز اے لٹل لیم اور دوسری وہ اسٹرنگ جو کہ میں اس میں سرچ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہیز ٹھیک ہے یہاں پر بنیادی طور پر C M P S B کا آپریشن آئے گا ٹھیک ہے اور C M P S B کے ذریعے ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کے لوپ بنائے ایک کمپلیکس سا لوپ بنائیں ایک سادہ سا آپریشن جو ہے وہ کمپیئر کے ساتھ ہم اس کو کر کے تو اس سے ہم سب اسٹرنگ سرچ کر سکتے ہیں یہ آپ نے پروگرامنگ میں مختلف جگہوں پہ استعمال بھی کیا ہوگا کہ ایک اسٹرنگ کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کے اندر یہ والی اسٹرنگ یہ والا کریکٹر ہے یعنی یہ والی اسٹرنگ ہے یعنی سب اسٹرنگ سرچ سے بولتے ہیں اس میں خاص طور پر کمپیئر اسٹرنگ کا کمپیئر اور خاص طور پہ کمپیئر اسٹرنگ بائٹ کا آپریشن جو ہے وہ اس پرٹیکولر اپلیکیشن کے اندر آتا ہے اور اس کا میننگ فل جو آؤٹ کم ہے اس کا میننگ فل وہ جو ہے وہ سمپل ریپیٹ کے ساتھ نہیں آئے گا یہ ریپیٹ وائل اکول یا ریپیٹ وائل ناٹ اکول کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہی اس کے معنی بنیں گے اب ہم چلتے ہیں ذرا اپنے ریپیٹ پریفکس کی طرف ٹھیک ہے نا یہ پریفکس جو ہے یہ ایک چیز جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ریپیٹ کا پریفکس صرف ان پانچ انسٹرکشنز کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے جو انسٹرکشنز کے اسٹرنگ انسٹرکشنز کی نسل کی ہیں ان کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے وہی ریپیٹ کا پریفکس ایکسپٹ کرتی ہیں اور کوئی انسٹرکشن ریپیٹ کا پریفکس استعمال نہیں کرتا اب ریپیٹ کے پریفکس کا آپریشن کیسے ہوتا ہے ریپیٹ جو ہے وہ سی ایکس رجسٹر کو اپنے کاؤنٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور یعنی اس کے اندر جو کچھ بھی یعنی سی ایکس میں جو ویلیو ہوگی اتنی دفعہ اتنے ٹائمز وہ اپنے آگے آنے والی اسٹرنگ پریمیٹو کو ریپیٹ کر دے گا ٹھیک ہے نا یعنی اس کو جو ہم لکھتے ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں ریپ اسٹوس ڈبلو ٹھیک ہے نا یعنی repeat the stos W instruction C X times یہ جو سی ایکس ٹائمس ہے یہ امپلائڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ فکسڈ ہوتا ہے اسی لیے سی ایکس کو جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ لوپ اور کی وجہ سے سی ایکس کو ہم کاؤنٹر رجسٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ کاؤنٹ لوپ کا بھی اور ریپ کا بھی کاؤنٹ جو ہے وہ سی ایکس میں فکسڈ ہوتا ہے ہر اٹریشن پر ریپ جو ہے سی ایکس کو ایک ڈیکریمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب دو تین چیزیں یہاں پہ جو ہے ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ یہ جو ڈیکریمنٹ ہے سی ایکس کا یہ زیرو فلیگ کو یا کسی بھی فلیگ کو افیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ریپیٹ کا ڈیکریمنٹ جو ہے یہ زی فلیگ کو افیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا لہذا ریپیٹ پریفکس لگنے سے فلیگ کی ویلیو کا چینج ہونا جو ہے وہ نہیں ہوتا فلیگ نہیں چینج ہوتا ٹھیک ہے نا یہ بالکل ایسی جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جے سی ایکس زی ایک ایسی کنڈیشنل جمپ ہے جو فلیگ نہیں چیک کرتی بلکہ سیدھی سی ایکس رجسٹر چیک کرتی ہے اسی طرح سمجھیں کہ جے سی ایکس زی رپ کے اندر امبیڈڈ ہوتی ہے نا یہ نہیں چیک کرتا یہ سی ایکس کو ہر اٹریشن پر ایک ڈیکریمنٹ کرے گا اور اگر سی ایکس زیرو نہ ہوا ٹھیک ہے تو وہ آگے آنے والی اسٹرنگ انسٹرکشن جو ہے اس کو ایک دفعہ اور چلا دے گا یہ دونوں آپریشن جو ہیں یہ ہارڈ ویئر کے اندر ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر کے اندر ہوتے ہیں یوں سمجھیے کہ یہ جو اس کی پائپ لائن ہوتی ہے اس میں یہ دو ایک دفعہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ اس وقت تک ہوتے رہیں گے جس وقت تک کہ سی ایکس رجسٹر زیرو نہیں ہو جاتا لہذا اس کا جو آپریشن اس کی جو اسپیڈ ہے کام کرنے کی وہ نارمل موو اور نارمل لوپ uh, کی اسپیڈ سے کافی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی بنیادی طور پر تین اس کے ویریئنٹس ہوتے ہیں ایک ریپ جس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹ انکنڈیشنل ریپیٹ انکنڈیشنل جو ہے نا یہ ریپیٹ انکنڈیشنل موو کی انسٹرکشن پر مووز بی ٹھیک ہے اسٹوس بی یا اسٹوس ڈبلو مووز بی یا مووز ڈبلو ٹھیک ہے اور لوڈز بی یا لوڈز ڈبلو اس پر تو یہ پریفکس انکنڈیشنل ہی ہوتا ہے ریپ کا پریفکس ٹھیک ہے نا اس کے آگے دو اور ویریشن ہیں وہ ہے ریپیٹ وائل اکول اور ریپیٹ وائل ناٹ اکول ٹھیک ہے یہ جو دو اس کے پریمیٹوز ہیں نا ریپیٹ وائل اکول اور ریپیٹ وائل ناٹ اکول یہ صرف دو اسٹرنگ انسٹرکشن کے اوپر لگتے ہیں اور وہ دو اسٹرنگ انسٹرکشن جو ہیں وہ ہیں اسکین اسٹرنگ اسکیس اور compare string C M P S ٹھیک ہے ان کے اوپر ریپیٹ وائل اکول یا ریپیٹ وائل ناٹ اکول لگتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے دیکھنے میں بھی آپ کو بالکل لاجیکل نظر آئے گا کہ جو پہلی تین ہیں مووز لوڈز اور اسٹورس ٹھیک ہے نا یہ تو ان کے ساتھ کوئی کنڈیشن اٹیچ کرنا جو ہے وہ تقریباً لغ بات ہوگی ٹھیک ہے وہ ان کا کنڈیشن کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے ان کا سی ایکس رجسٹر اور کاؤنٹ اور نمبر کے ساتھ ہے اور بلاک سائز کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جبکہ اسکین اسٹرنگ اور کمپیئر اسٹرنگ یہ دو ایسی انسٹرکشن ہیں کہ جو ریپیٹ کے ساتھ ان کا یعنی سی ایکس کے ساتھ ان کا باؤنڈری کنڈیشن کا تو تعلق ہے لیکن اصل آپریشن میں ان کا اصل تعلق جو ہے وہ اکویلٹی اور ان اکویلٹی ڈیٹیکٹ کرنے کا ہے لہٰذا وہ ریپیٹ وائل اکول اور ریپیٹ وائل ناٹ اکول کے ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ کو اس میں نظر بھی آ رہا ہے آگے ذرا ہم مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ ڈیفینیشن جو ہے نا یہ ہے ریپیٹ وائل اکول کی ٹھیک ہے repeat while equal repeat while equal کو اگر میں ویسے زبانی بتانا چاہوں تو وہ تو اور بات ہے پہلے ذرا رول اس کا دیکھ لینا کہ repeat till C X is not equal to zero یعنی بلاک پورا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے نا and Z F is equal to one یہ ہے ریپیٹ وائل اکول یعنی ہر اٹریشن پر اکویلٹی آ رہی ہے مل رہے ہیں سورس اور ڈیسٹینیشن برابر ہیں ہر اٹریشن پر ٹھیک ہے نا تو اس وقت تک آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیے اس کا مطلب یہ ہے اردو میں اگر بتائیں کہ اس وقت تک آپ ریپیٹ کرتے رہیے جب تک کہ سورس اور ڈیسٹینیشن برابر ہوں ٹھیک ہے نا یہ ریپیٹیشن ٹوٹ جائے گی یہ ریپیٹیشن ختم ہو جائے گی جیسے ہی اکویلٹی آئے گی ٹھیک ہے جب سورس اور ڈیسٹینیشن برابر نہیں رہیں گے اس صورت میں کیا ہوگا کہ Z F is equal to zero ہو جائے گا جب Z F is equal to zero ہو جائے گا ریپیٹ کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی وائل کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور یہ لوپ آپ کا بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ڈیفینیشن ہے اب جو ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے وہ ہے ریپیٹ وائل ناٹ اکول ٹھیک ہے نا اور پچھلی ڈیفینیشن ریپیٹ وائل اکول اور ریپیٹ وائل ناٹ اکول میں فرق جو ہے وہ اس کی لاجک میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہے repeat till C X is is not equal to zero number one that the block has not finished ٹھیک ہے نا دا بلاک جو ہے جتنے جتنی بائٹس میکسیمم میں کمپیئر یا اسکین کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوئی وہ ہے سی ایکس کے اندر اور دوسرے یہ کہ Z F is equal to zero zero zero flag ہے یعنی یہ اس وقت تک لوپ چلتا رہے گا جب تک کہ اکویلٹی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا الٹا ہے یہ اس سے ٹھیک ہے اکویلٹی جب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی یہ ریپیٹیشن چلتی رہے گی ٹھیک ہے اور ریپیٹیشن کا میکسیمم کاؤنٹ جو ہوگا یعنی جہاں پہ بلاک جس سے آگے کے ہمیں کمپیئر نہیں کرنا یا اسکین نہیں کرنا ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سی ایکس کے اندر ہوگا اور اس میں اور دونوں کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ زیرو فلیگ کا زیرو ہونا شروع میں یا ون ہونا شروع میں یہ امٹیریل ہے یہ خود بخود جو ہے اس کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ اس کو کر لے گا کہ پہلے یہ کمپیئر کرتا ہے اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا لہٰذا اس میں انیشلائزیشن جو ہے وہ مانی نہیں رکھتی یہ جو ڈیفینیشن آپ نے دیکھی ہیں ان کو ذرا سا میں زیادہ امفوسائز کر رہا ہوں تھوڑا سا میرے خیال میں شاید آپ لوگ ممکن ہے بور بھی ہو رہے ہوں لیکن ان کو زیادہ امفوسائز کرنا بہت ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسٹرکشنز ہے نا یہ جو اس وقت جس بلک کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اپنے آپریشن میں I A P X eighty eight کی سب سے کمپلیکس انسٹرکشنز ہے ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ کمپلیکس فنکشن فنکشن انسٹرکشن کے لیول کے اوپر سب سے زیادہ کمپلیکس فنکشن جو ہے وہ ان پانچ انسٹرکشنز کا ہے اس لیے میں بار بار اور ریپیٹ بھی چونکہ اس میں ایک تو انسٹرکشن کمپلیکس ہے اوپر سے یہ پریفکسز لیتی ہے تو اس لیے میں اس کو بار بار اٹریٹ کر رہا ہوں بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جتنا آسان سے آسان میں اس کو بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک مثال کی میں بات کرتا ہوں کہ جیسے فرض کیجئے کہ مجھے اسکرین کلیئر کرنی ہو آپ نے لاجک دیکھی ہے پہلے اسکرین کلیئر کرنے کی ٹھیک ہے کہ کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں زیرو زیرو سیون ٹو یہ جو ہمارا اسپیس کا کوڈ ہے اور وائٹ اور بلیک والا جو ایکٹریبیوٹ ہے یہ ہم ویڈیو اسکرین کے اوپر فل کر دیتے ہیں شروع سے شروع ہوئے اور دو ہزار ورڈ ٹھیک ہے نا یعنی اسی ضرب پچیس دو ہزار ورڈ ہم نے اسکرین پر فل کر دیے تو اسکرین کلیئر ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے پچھلے جو یعنی جو آپریشن کیا ہے وہ جو ہم نے آپ کو کر کے دکھایا کلیئر اسکرین وہ ہم نے آپ کو کر کے دکھایا سمپل لوپ کے ذریعے کیونکہ اس وقت تک ہمیں اتنا ہی پتا تھا لیکن اگر اس وقت آپ ویژلائز کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا انیشلائزیشن لوپ لکھ کر کے ہم اس کو ایک اسٹرنگ انسٹرکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں تھوڑا سا آپ کو کوڈ دوبارہ دکھاتا ہوں ایک کوڈ پیس لکھا ہوا ہے یہ بھی پروگرام کا حصہ نہیں ہوگا ایک پیس لکھا ہوا ہے کوڈ کا اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلیئر اسکرین جو ہے وہ اسٹرنگ انسٹرکشن کے ساتھ کیسی سادہ ہو جاتی ہے کیسی سمپل اور اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے کیونکہ اب لوپ کے اندر صرف ایک پرمیٹو موجود ہے ٹھیک ہے نا پہلے جو ہم کمپیرزن کر کے بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ جو پہلے ہمارا لوپ تھا اس کے اندر لوپ میں کتنی انسٹرکشن آ رہی تھی اور اب جو ہمارا لوپ ہے اس کے اندر کتنی انسٹرکشن آ رہی کیونکہ آپ کو یہ چیز اندازہ ہوگی کہ اگر ہم ایک لوپ بناتے ہیں اور اس لوپ کے اندر تین انسٹرکشن ہیں تو ان تین انسٹرکشن کا جو بھی وقت ہے ان کا ایگزیکشن ٹائم جو ہے وہ لوپ کی کاؤنٹ کے ساتھ ضرب کھائے گا ٹھیک ہے نا تو جتنی زیادہ انسٹرکشن لوپ کے اندر ہوں گی اتنا زیادہ اس لوپ کی ایگزیکشن جو ہے وہ سلو ہوگی اس کی کمپلیشن سلو ہوگی اور جتنی کم انسٹرکشن لوپ کے اندر ہوں گی اتنی ہی زیادہ فاسٹ ہوگی اس کی ایگزیکشن یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے جو کہ ہم یہ اسٹرنگ پرمیٹوس کو یہاں پر لے کر کے آئے ہیں I A P X eighty eight میں جو اس کے ڈیزائنرز نے اس کو رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں سمپل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے جو جو مائکرو پروسیسر کے آپریشنس ہیں وہ اسٹرنگ پرمیٹوس کے اندر شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ جب وہ آئی مثال کے طور پہ جیسے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فیچ ہوتا ہے پھر ڈی کوڈ ہوتا ہے پھر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس طریقے کے آپریشنز ہوتے ہیں مختلف جو ایک انسٹرکشن کے ہوتے ہیں کہ وہ اسے اٹھاتا ہے پھر سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا سمجھنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرتا ہے جو اسٹرنگ ہیں یہ اس لیے بھی فاسٹ ہوتے ہیں کہ اس کو اٹھاتا ایک ہی دفعہ ہے سمجھتا ایک ہی دفعہ ہے اس کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے یعنی وہ جو دو آپریشن ہیں اٹھانے اور سمجھنے کے وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کی ریپیٹیشن رہ جاتی ہے تو اس کا آپریشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت ایفیشینٹ ہوتا ہے تو یہ ایک پیس آف کوڈ آپ دیکھیے سلائیڈ کے اوپر میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ کلیئر اسکرین جو ہے اس کے لیے ہم اسٹوس کا فنکشن کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک شارٹ پیس آف کوڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ پورا کلیئر اسکرین لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ تقریباً کوئی دو اور دو چار اور دو چھ اور دو آٹھ انسٹرکشن ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے جو کہ اسکرین کلیئر کر دیتی ہیں پوری کی پوری اچھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے جو پہلی انسٹرکشن ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ چھ انسٹرکشن آٹھ میں سے چھ انسٹرکشن جو ہیں وہ سنگل ٹائم ہونے والے وقت یعنی ایک دفعہ ہوں گی وہ لوپ کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف ایک دفعہ ہوں گی یہ انیشلائزیشن کر رہا ہے سیٹ اپ کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ پہلے ای e ایس کو اور ڈی آئی کو جو کہ اسٹوس کا ڈیسٹینیشن ہے ٹھیک ہے نا اس کو انیشلائز کر دے یہ اس کو بی ایٹ ہنڈریڈ پر جو کہ اسکرین کا ایڈریس ہے ڈی آئی کو زیرو پر جو کہ اسٹارٹنگ آف سیٹ ہے اس کا سی ایکس میں کاؤنٹ ڈال دے کہ دو ہزار ورڈ ڈالنے ہیں اے ایکس کو انیشلائز کر دے اسپیس کے کوڈ سے zero X zero seven two zero یہ بلیک یعنی وائٹ آن بلیک یہ تو آپ کا ایٹریبیوٹ ہو گیا اور ٹوینٹی اسپیس کا کوڈ ہے اسپیس کا ایس کی کوڈ ہے ویسے تو اسپیس میں وائٹ اور بلیک کی کوئی معنی نہیں ہے لیکن بہرحال کرتے اسی طرح ہیں ہم لوگ اسٹینڈرڈ تاکہ سامنے چیز رہے اس کے بعد جو انسٹرکشن ہے یہ ہے clear direction clear the direction flag ٹھیک ہے why we clear the direction flag because we are moving from the lower address toward the higher address ٹھیک ہے آٹو انکریمنٹ موڈ کے اندر ہم ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیے کہ انیشلائزیشن جو ڈی آئی کی ہوئی ہے وہ زیرو سے ہوئی ہے اب ڈی آئی زیرو سے آگے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس وجہ سے ہم نے ڈائریکشن فلیگ کو کلیئر کر دیا اس کے بعد جو لوپ ہے نا جس لوپ کے اندر یہ بلاک آپریشن ہونا ہے وہ صرف ایک انسٹرکشن ہے بس وہ ہے ڈبلو ریپ اس کا پریفکس ہے اسٹوس انسٹرکشن ہے اور یہ ریپیٹ کرتی جائے گی کسی چیز کو دیکھے بغیر صرف یہ دیکھے گی کہ سی ایکس جو ہے اس کے اندر کاؤنٹ زیرو تو نہیں ہو گیا اور سی ایکس میں جو کاؤنٹ زیرو ہونا ہے یہ ریپیٹ کا پریفکس دیکھے گا ٹھیک ہے یہ اسٹوس کا فنکشن نہیں ہے یہ ریپیٹ کا فنکشن ہے کہ وہ سی ایکس کو ڈکریمنٹ کرے ایک چیز اور دوسرے پھر یہ چیک کرے کہ وہ زیرو تو نہیں ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ دو فنکشنز کے وہ سی ایکس کو ڈیکریمنٹ کرے اور یہ دیکھے کہ وہ زیرو تو نہیں ہو گیا یہ ریپیٹ کے فنکشنز ہیں اسٹوس کا فنکشن نہیں ہے پھر اگر وہ زیرو نہیں ہے تو اپنے آگے آنے والی اسٹرنگ انسٹرکشن کو ایک دفعہ پھر ایگزیکیوٹ کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو کلیئر اسکرین کے اندر جو ہے یہ ہم نے اس کا جو چینج کیا ہے وہ کیا ہے اس کے آگے سمپل ہے جب ریپ اسٹوس ڈبلو ختم ہوگا تو اسکرین کلیئر ہو چکی ہوگی اس کے بعد ہم ریٹرن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپریشن ہے یہ جو پروگرام ہے اس کو علیحدہ سے لکھ کر کے کلیئر اسکرین کے طور پہ ہم آپ کو یعنی اسے کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ فنکشن کس طریقے سے کرتا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے جو لکھا ہے ہم نے کلیئر اسکرین کا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا اس میں اوپر کے جو پش ہیں چار وہ تو آپ جانتے ہیں ہم نے کس لیے ڈالے ہیں تاکہ جو رجسٹرس کے ہم تبدیل کر رہے ہیں ان کو ہم سٹور کر لیں ان کو ہم یعنی جو ہے ان کی ویلیو تبدیل نہ ہونے پائے جب ہم اس روٹین کے اندر آئیں اس کے بعد وہی انیشلائزیشنز جو ہیں آپ کی وہ ہم نے یہاں پر کی ہوئی ہیں جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھائی تھی اس سلائیڈ میں اور اس سلائیڈ میں ایک چیز کا فرق ہے ٹھیک ہے اور وہ میں نے جان بوجھ کے ڈالا ہے وہ ہے آپ دیکھیے کہ پہلے میں کر رہا تھا move D I comma zero یہاں پر جو میں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ایکس اور D D D D I I I I comma comma ٹھیک ہے ہے نا ایکس ایکس اور اور کیا مطلب آپ کو اگر کا اور کا ٹروتھ ٹیبل معلوم ہو تو آپ یہ بات سمجھیں گے کہ کسی چیز کو اسی کے ساتھ اگر ایکسکلوسو اور کیا جائے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا اکنامیکل وے ہے زیرو کرنے کا اگر سولہ بٹ کے کسی رجسٹر کو زیرو کرنا ہونا تو ہم اسٹینڈرڈ کے طور پہ ایکس اور ریگ ریگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر سولہ بٹ کے کسی رجسٹر کو آپ ویسے زیرو کرو move A X comma zero کرو move D I comma zero کرو تو یہ جو انسٹرکشن ہے یہ تین بائٹس لے گی ٹھیک ہے نا اور جو ایکس اور ہے یہ دو بائٹ لے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک بائٹ اکنامیکل ہوتی ہے اپنے نارمل موو سے اس وجہ سے ایکس اور ہم اس میں استعمال کرتے ہیں باقی نیچے وہی ہے کہ ہم نے اے ایکس کے اندر لوڈ کر لیا zero seven two zero C X میں کاؤنٹ لوڈ کر لیا ڈائریکشن کلیئر کیا اور ریپ اسٹوس ڈبلو کر دیا ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں گا ڈبگر کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے رن کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری بالکل اسی طریقے سے چل رہی ہیں لہٰذا ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے یہ کلیئر اسکرین کال کر لیا ٹھیک ہے اب ہم کلیئر اسکرین کے اندر چلے کلیئر اسکرین کے اندر جانے کے بعد یہ ہم نے سارے پش اس کے کر دیے یہ انیشلائزیشن ہماری چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم ڈی آئی کو زور کرتے ہیں تو ویسے بھی وہ پہلے بھی زیرو تھا اب دوبارہ زیرو ہو گیا ٹھیک ہے ویسے کچھ بھی ہوتا وہ زیرو ہی ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سی ایکس کے اندر دو ہزار دو ہزار وہاں پہ ہم نے ڈیسیمل دیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر وہ ہیکسا ڈیسیمل میں seven seven zero zero D ٹھیک ہے یہ ویلو جو ہے یہ اب سی ایکس کے اندر آ گئی ہے اب ڈائریکشن فلیگ کو ہم نے کلیئر کیا ٹھیک ہے وہ ویسے پہلے بھی کلیئر تھا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ پر ڈی ایف جو ہے وہ پہلے بھی زیرو تھا لیکن احتیاط کریں تو ضرور اس کو اسپیسیفکلی زیرو کیا کریں اب یہ ہمارے پاس آگے ہے انسٹرکشن ریپ اسٹوس اس کے آپریشن کو بس ذرا تفصیل کے ساتھ اس وقت دیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر جو اس وقت اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے وہ ہم ایگزیکیوٹ کریں گے ایف ون کے ذریعے ریپیٹیشن کو دکھائے گا اندر سے ایک ایک اسٹیپ پر کیا ہو رہا ہے اسے یہ دکھائے گا یہ پہلا اسٹیپ جب ہم لیتے ہیں ریپ کا ایک اسٹیپ جب ہم نے لیا تو دیکھیں کہ کہاں کہاں پر تبدیلی آئی ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو ہے جو اسکرین پر تبدیلی آئی ہے اصل میں اسٹوس کی وجہ سے وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کلیئر اسکرین کے کیس میں کہ چونکہ ڈبگر کا کنٹرول اس وقت ہے اور وہ بار بار ریفریش کر رہا ہے اسکرین کو اس لیے جو اسکرین کے اوپر ہمارا آپریشن ہوتا ہے وہ آپریشن ہمیں نظر نہیں آئے گا وہ جب ہم باہر نکل کر کے اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تبھی نظر آئے گا لیکن یہاں پر مقصد ہے وہ یہ دیکھنا کہ جو مختلف رجسٹرز ہیں وہ کس طریقے سے اپنی ویلو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں تو سی ایکس جو کاؤنٹ ہے وہ پہلے تھا زیرو سیون ڈی زیرو وہ ایک ڈیکریمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہو گیا زیرو سیون سی ایف ٹھیک ہے نا ایک ڈیکریمنٹ ہے یہ زیرو سیون ڈی زیرو سے ایک ڈیکریمنٹ کریں گے تو زیرو سیون سی ایف ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ regardless of the type of the کہ وہ اسٹوس ڈبلو ہو یا اسٹوس بی ہو ریپ سی ایکس کو ایک ہی ڈیکریمنٹ کرے گی حالانکہ یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے مگر سی ایکس ایک ڈیکریمنٹ ہوا جبکہ اس کے مقابلے میں ڈی آئی کے اندر جو انکریمنٹ ہوا ہے وہ دو کا ہوا ہے وہ دیکھیے ڈی آئی جو ہے وہ دو آگے چلا گیا اب E S colon D I pair جب ہم نے پہلی دفعہ ایگزیکیوٹ کیا تھا تو وہ B eight hundred colon zero پر پوائنٹ کر رہا تھا اب اب وہ کہاں پر پوائنٹ کر رہا ہے اب وہ B eight hundred colon two پر پوائنٹ کر رہا ہے کیونکہ ڈی آئی اب دو ہو گیا اب اگر میں دوبارہ ایف ون کروں گا نا تو دیکھیے انسٹرکشن جو ہے ہمارا جو بار ہے ایگزیکشن کا وہ ریپ اسٹوس ڈبلو سے آگے نہیں گیا ٹھیک ہے وہ وہیں پر ہے اور یہ وہیں پر رہے گا جب تک کہ سی ایکس زیرو نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے دوبارہ اگر ہم ایف ون کریں تو دوسری اٹریشن جو ہے وہ اس کی ہوگی یہ دوبارہ ہم نے کیا یہ بار یہاں سے موو نہیں کرے گی اس وقت تک جب تک کہ سی ایکس زیرو نہیں ہوگا لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو سی ایکس کی پھر ایک ویلو ڈیکریمنٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک ویلو ڈیکریمنٹ ہونے کے بعد وہ زیرو سیون سی ای ہو گیا ٹھیک ہے نا زیرو سیون سی ای ہو گیا اور ڈی آئی جو ہے اس کے اندر دو ویلو مزید ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ دو سے چار پر آ گئی ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر ہم کرتے جائیں دو تین اسٹیپس لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ سی ایکس جو ہے وہ ایک ایک ڈیکریمنٹ ہوگا اور ڈی آئی جو ہے وہ دو دو انکریمنٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اس کے جو اسکرین کی کلیئر کا فنکشن ہے وہ ہو رہا ہے مگر وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارا کنٹرول اس وقت جو اسکرین کا کنٹرول ہے پورا کا پورا وہ ڈبگر کے پاس ہے اور وہ بار بار اسے ریفریش کر رہا ہے اگر ہم اس پہ ایف ٹو ایک دفعہ پریس کر دیں تو یہ پورا کا پورا آپریشن ایک جھٹکے میں ہو جائے گا مکمل ہو گیا اور اب ہم یہ نکل کے آ گئے پاپ پہ اپنے یہ پاپ کریں گے اور ریٹ کریں گے واپس چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم دوبارہ واپس آ گئے اور ہماری یہ ایگزیکشن کمپلیٹ ہو گئی اب اس کو ذرا ایک دفعہ باہر نکل کے چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا آپریشن ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو پہلے ہماری کلیئر اسکرین کا ہو رہا تھا تو اس کو ذرا میں اسکرین بھر بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں ذرا زیادہ گند ہو اس کے اوپر تو اور وہ کلیئر ہو تو ذرا اچھا بھی لگتا ہے اس وقت اگر ہم اس پہ ڈائر کرنے کے بعد اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی exactly وہی ہوا جو کہ کلیئر اسکرین کی فارم میں ہونا چاہیے لیکن ابھی شاید آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا مگر اس وقت اس کی جو اسپیڈ ہے اگر ہم مائکرو سیکنڈز کے اندر کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہوتے تو ہم یہ اچھی طرح سے آپ کو ڈسپلے کر دیتے کہ اس پرٹیکولر کمبینیشن کی جو اسپیڈ ہوگی وہ ہماری پچھلی کمبینیشن کی اسپیڈ سے بہت زیادہ ہوگی میں ایک دفعہ آپ کو پچھلی کمبینیشن جو ہے کلیئر اسکرین کی وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اور اس کے درمیان فرق بھی آپ کو نظر آ جائے یہ ہماری پچھلی کلیئر اسکرین ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر لکھی تھی جس کے اندر ہم شاید جو اسٹرنگ پرنٹ کرنے کے لیے روٹین جو ہم لکھ رہے تھے اس کا یہ پارٹ تھی اس میں دیکھیے آپ کہ یہ جو نیکسٹ لاک سے کلیئر اسکرین شروع ہو رہی ہے وہی پش ہیں وہی انیشلائزیشن ہیں بنیادی طور پہ ای e ایس کو ہم نے لوڈ کیا ڈی آئی کو ہم نے زیرو کیا ٹھیک ہے اس کے بعد لوپ جو ہمارا بن رہا ہے وہ لوپ بن رہا ہے چار انسٹرکشن کا ٹھیک ہے ایک پہلی انسٹرکشن جو ہے وہ ہے move word E S colon D I comma zero X zero seven two zero ٹھیک ہے اس کے بعد ہے add D I comma one compare D I comma four thousand ٹھیک ہے اور jump if not equal to next location یہ چار انسٹرکشن جو ہیں یہ ہر اٹریشن کے اندر ایگزیکیوٹ ہوں گی ٹھیک ہے نا اور ہر انسٹرکشن جو کچھ کلاک سائیکل لے گی تو ان چار انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو لوڈ ہے وہ اس ریپ اسٹوس ڈبلو کے لوڈ کی نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر ہر انسٹرکشن میں وہ جو فیچ کرنا پڑھنا اس کو سمجھنا ڈیکوڈ کرنا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ تینوں اسٹیپ ہر انسٹرکشن کے اندر ہوں گے جبکہ ریپ اسٹوس ڈبلو ایک ہی دفعہ فیچ ہوگی ایک ہی دفعہ سمجھی جائے گی اور اس کے بعد ریپ سی ایکس ٹائمز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کی جائے گی تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھی کہ ہم نے کیسے آپ نے ایک ذرا کمپلیکس لوپ کو جو کہ کمپلیکس بھی تھا اور انفیشینٹ بھی تھا ٹھیک ہے دونوں دونوں چیزیں اس کے اندر تھیں اس کو ہم نے گھٹا کر کے اس کو ہم نے یعنی اسٹرنگ پرمیٹو کو استعمال کر کے اس کو کتنا فاسٹ کر دیا اور کتنا ایفیشینٹ کر دیا کوڈ وائز ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف انسٹرکشن ہماری جو ہیں وہ کم ہو گئی ٹھیک ہے نا اور زیادہ نیٹ ہم نے کوڈ اس کا بنا دیا جو کہ اسپیڈ کے حساب سے بھی زیادہ ایفیشینٹ ہے اب جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے تھوڑا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایک تو ہم نے اسٹوس دیکھ لیا دوسری چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی لوڈز ٹھیک ہے اور لوڈس میں ایک خاص چیز جو کہ ہم نے باقی اسٹرنگ پرمیٹو سے آپ کو کہا تھا کہ الگ ہے وہ یہ کہ یہ ریپیٹ جو ہے اس اس کے ساتھ کا کوئی لاجیکل مطلب نہیں بنتا ٹھیک ہے اگر ہم لوڈز ریپ لوڈز کریں گے تو ریپ لوڈ جو ہے یہ ختم جب ہوگا کیونکہ ایک دفعہ جب چلا گیا تو اب یہ سی ایکس ٹائمز ہو کے ہی باہر نکلے گا ٹھیک ہے نا تو باہر نکلے گا تو آخری ویلی ہوئی رہ جائے گی نا ڈیسٹینیشن میں ٹھیک ہے اگر ایل ہے لوڈ بی ہے تو ایل میں جو آخری ویلو اس نے لوڈ کی ہوگی وہ رہ جائے گی جو درمیان میں اس نے لوڈ کی ہوگی وہ سب ایک دوسرے کے اوپر اوور رائٹ ہوتی چلی گئی ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کا ریپیٹ کے ساتھ آنا جو ہے وہ لاجیکل نہیں بنتا وہ بنیادی طور پہ لوپ کے کمبینیشن میں ہم استعمال کرتے ہیں اور جب ہم لوپ کے کمبینیشن میں استعمال کرتے ہیں اسے تو وہ ایک بڑا پاورفل ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو لوڈز جو ہے نا وہ اسٹوس کا جوڑا ہے ٹھیک ہے نا بالکل ایک دوسرے کے الٹ آپریشن ہیں اس کے ایک چیز لوڈ کریں ایک چیز اسٹور کریں ایک یعنی ڈائریکشن جو ہے ڈیٹا کی وہ دونوں میں بالکل الٹ ہے ایک میں میموری سے پروسیسر کی طرف آئے گا دوسرے میں پروسیسر سے میموری کی طرف جائے گا تو یہ لوپ کے ساتھ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب کہ بلاک کے اوپر پروسیسنگ تو ہمیں کرنی ہو لیکن جو بلاک کے اوپر پروسیسنگ جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف اٹھانا اور رکھنا نہیں بلکہ اٹھانے کے بعد اس پہ کوئی آپریشن کریں اور پھر رکھیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جو ہم اسٹوس وغیرہ کی جو مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں درمیان میں ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کا رائٹ نہیں ہے کوئی تبدیلی کرنے کی جگہ نہیں ہے کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر اس طرح کی سچویشن ہو کہ ہم نے میموری سے ایک چیز پڑھنی ہے اسے پروسیس کرنا ہے اس پہ کوئی آپریشن کرنا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد پھر اسے میموری کے دوسرے بلاک میں جا کر کے لکھنا ہے ایک بلاک سے چیز پڑھی اس کو پہ کوئی آپریشن کیا اس کو اٹھا کے دوسرے بلاک میں رکھا یہ لاجیکل کمبینیشن بنتا ہے لوڈز اور اسٹورس کا کہ لوڈ سے اسے اٹھا لیں اور اسٹورس سے اسے دوبارہ سیو کر دیں تو آپ کو یاد ہے کہ ابھی جو ہم آپ کو پروگرام دکھا رہے ہیں ایک پروگرام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسٹرنگ پرنٹنگ کا ٹھیک ہے نا کہ میموری میں ایک اسٹرنگ ہے اس اسٹرنگ کو ہم اسکرین پر لکھنا چاہتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی ہمارے پاس دو بلاکس آ جاتے ہیں ایک بلاک ہمارا وہ ہے جس میں کہ اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے اور دوسرا بلاک جو ہے ہمارا وہ وہ ہے کہ جس میں ہم اسٹرنگ لکھنا چاہتے ہیں یعنی ایک بلاک وہ جہاں پہ ایس کی کوڈز اسٹرنگ کے لکھے ہوئے اور دوسرا بلاک اسکرین کا جہاں پہ ہم ان کو ورڈ فارم میں لے جا کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایک پڑھنا اور ایک لکھنا یہ ہمارے لوپ کے اندر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ایک ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بائٹ ریڈ کرتے ہیں اس میں اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ اور ایٹریبیوٹ لگانے کے بعد اس کو دوسرے بلاک میں لکھ دیتے ہیں اس کو ذرا ویژلائز کریں ٹھیک ہے نا اگر اس کو آپ آنکھ بند کر کے غور سے دیکھیں اپنے آپ کو پروسیسر کی جگہ پر فیل کریں ٹھیک ہے کہ آپ پروسیسر ہیں اب آپ کے سامنے دو بلاکس ہیں ایک بائٹس کا بلاک ہے جس کو بالکل میں بھی ابھی آنکھ بند کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد دیکھتا ہوں یہ ایک بائٹ کا بلاک ہے اس سے ایک بائٹ مجھے پڑھنی ہے اس اس بائٹ کو کے ساتھ مجھے ایٹریبیوٹ کرنا ہے جوڑنا ہے کنکیٹنیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو ایک ورڈ بلاک میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپریشن ہے بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو پروسیسر کی جگہ پہ فیل کریں نا اس کے جذبات آپ کو اندازہ ہوتے ہیں کہ کیا اس کا آپریشن کس طریقے سے چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایک کر کے یہ جو چیز میں کر رہا ہوں ایک اٹھایا اس کو پروسیس کیا یہ ایک پروسیسنگ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کنکیٹینیٹ کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد اسے لکھا ٹھیک ہے یہاں پر یہ بالکل نیچرل اپلیکیشن ہے لوڈز اور اسٹورز کے پیئر کی ٹھیک ہے اس کا ایک کوڈ پورشن جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ جو پچھلا اور اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جو پچھلا ہم نے آپ کو دکھایا تھا پروگرام جس میں ہم اسٹرنگ لکھ رہے تھے اور یہ جو پروگرام ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے یہ اب ایک کوڈ پیس ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری وہ پرنٹ اسکرین روٹین ہے جو آپ پہلے دیکھتے آ رہے ہیں یہ ذرا تھوڑی ہم نے تبدیل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ابھی آگے نیچے جا کر کے ہم وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا تبدیلی ہے جنرلی اوپر اسی طرح ہے جس طرح کے ہم پرنٹ اسکرین کے اندر کرتے آ رہے ہیں کہ بی پی وغیرہ سیو کیا جو پیرامیٹرز ہیں اسٹیک کے اوپر وہ ہم نے ایکسیس کرنے کے لیے بی پی کو انیشلائز کیا اس کے بعد نیچے جنرل انیشلائزیشن ہے آپ کی بی ایٹ ہنڈریڈ جو ہے وہ ای ایس کے اندر ڈالا اس کے نیچے جو کوڈ ہے وہ بنیادی طور پہ وہی کوڈ ہے جو کہ آپ نے پچھلی ایگزامپل کے اندر دیکھا تھا جب ہم یہ پرنٹ اسکرین آپ کو دکھا رہے تھے کہ جو مختلف اسکرین لوکیشنز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے تھا لہٰذا اس کو ہم اسکپ کر کے ذرا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یعنی ہمیں اس وقت جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ڈی ایس کو ہم نے انیشلائز نہیں کیا کیونکہ ڈی ایس جو ہے وہ آلریڈی انیشلائزڈ ہے ٹھیک ہے یہ کام فائل ہے اور کام فائل میں ڈی ایس انیشلائز ہوتا ہے اسی جگہ پر جہاں ہمارا ڈیٹا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں وہ انیشلائزڈ ڈی ایس جو ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد جو نیچے تین انسٹرکشن یہ S I comma move S I comma B P plus six ٹھیک ہے نا move S I comma B P plus six جو ہے یہ ہے جو کہ ہماری اسٹرنگ کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے جو بائٹ اسٹرنگ ایسکی فارم کے اندر پڑی ہوئی ہے ہمارے ڈیٹا سیگمنٹ میں یہ اس کا ایڈریس ہم نے انیشلائز کیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد کاؤنٹ لینتھ آف اسٹرنگ اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ ہم نے پاس آن کی تھی لینتھ آف اسٹرنگ اسی طریقے سے ہم نے اسے دے دی ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ اے اے ایچ ایچ کے کے اندر اندر ہم نے ایٹریبیوٹ لوڈ کر دیا اس کو نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا سا رک رک کر کے اس کو بار بار دیکھیے کہ اس میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا اے ایچ کو انیشلائز کیا ہے اور اسے ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا اس کو پھر ہم چینج نہیں کریں گے تو یہ کنکیٹینیشن جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی اس کے ساتھ جوڑنا ہے ہمیں جو ایس کی کوڈ ہم اسٹرنگ کا اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایٹریبیوٹ جوڑنا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ ہم نے وہاں پہ رکھ دیا اب ہم اسے چینج نہیں کریں گے لہٰذا جیسے ہی ہم بائٹ ایل میں پڑھیں گے سمجھیے کہ اے ایکس میں ایٹریبیوٹ اور کوڈ دونوں جمع ہو جائیں گے یہ اس چیز کو ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے وہی ہے چونکہ آگے ہم اسٹرنگ انسٹرکشن استعمال کرنے لگے ہیں لہٰذا ہم کلیئر ڈائریکشن کر دیں گے تاکہ ہماری دونوں ڈائریکشن جو ہیں وہ پوزیٹو طرف موو کریں اسٹرنگ میں بھی ہم پازیٹو موو کریں اور اسکرین پر بھی ہم پازیٹو موو کریں اب پہلی جو ہم نے استعمال کی ہے اس میں وہ لوڈز بھی ہے ٹھیک ہے لوڈ بائٹ کیونکہ جس ایس کی اسٹرنگ کو ہم ایکسس کر رہے ہیں وہ ورڈ فارم میں نہیں ہے وہ بائٹ فارم میں لوڈز بی کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا ڈیفینیشن کے مطابق کہ وہ D S colon S I سے جو سورس ایڈریس ہے ٹھیک ہے نا وہاں سے ایک بائٹ اے ایل میں پڑھ لے گا جب وہ ایک بائٹ اے ایل میں پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں اے ایکس میں ایٹریبیوٹ پلس وہ ایس کی کوڈ جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ گیا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں E S colon D I جو ہے وہ اس وقت پوائنٹ کر رہا ہے اسکرین کی اس لوکیشن پہ جہاں پر مجھے یہ ورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسٹوس ڈبلو کرتے سیدھا لوڈز بی اسٹوس ڈبلو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں صرف دو انسٹرکشن ہیں ان میں سب انکریمنٹ یہ وہ سب کچھ انہی میں بند ہے ٹھیک ہے نا لوڈز بی کیا اس نے بائٹ اٹھائی ساتھ ہی ایس آئی کو انکریمنٹ بھی کر دیا ایک ٹھیک ہے کیونکہ بی ہے اس لیے وہ ایک انکریمنٹ کرے گا اور اسٹوس ڈبلو اسٹوس ڈبلو نے یہ جو کچھ اب اے ایکس میں پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر اسکرین پر لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی کو دو انکریمنٹ کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈبلو ہے اکارڈنگلی اس کو انکریمنٹ کرے گا چونکہ ڈائریکشن فلیک کلیئر ہے لہذا دونوں انکریمنٹ موڈ میں چلیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد سی ایکس میں جو کاؤنٹ میں نے ڈالا ہوا ہے لینتھ کا وہ اب میں لوپ کے اندر استعمال کر رہا ہوں لوپ کی وجہ سے مجھے یہ گنجائش مل گئی ہے کہ لوڈز اور کو الگ الگ رکھ کر کے ان کے درمیان جو میں پروسیسنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ریپ جو ہے وہ ایک ہی پر لگ سکتی ہے یا اوپر لگے اوپر لگ جائے نیچے لگ جائے لیکن اوپر جب لگے گی تو جب تک وہ لوڈز بی کو پورا مکمل نہیں کرے گی وہ باہر نہیں نکلے گی ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر میں نیچے لگا دوں تو جب تک وہ اسٹوس ڈبلو کو پورا مکمل نہیں کرے گی وہ باہر نہیں نکلے گی لہٰذا وہ جو پروسیسنگ کا ایک فنکشن ہے کہ ایک لوڈ اور ایک اسٹوس دونوں آلٹرنیٹ ہوتے جائیں وہ میں ریپ پریفکس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تو اس لیے میں نے یہاں پر لوپ کا کنسٹرکٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اب میں آپ کو چل کے اس کو ڈبگر کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کس طریقے سے آپریشن ہو رہا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے وہی پروگرام ہے اس کے اندر پہلے کلیئر اسکرین ہوگا اور اس کے بعد پرنٹ اسٹرنگ ہوگا کلیئر اسکرین سے ہمارا اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لہٰذا ہم اسے جھٹکے سے ایگزیکیوٹ کر جائیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے پرنٹ اسٹرنگ کے اندر وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پرنٹ اسٹرنگ کیسے فنکشن کرتی ہے یہ اب ہم آ پرنٹ اسٹرنگ کے اندر ٹھیک ہے پرنٹ اسٹرنگ پہلے تو یہ اپنے تمام رجسٹرز ڈالے گی اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہمارا اسٹرنگ جو ہماری اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ چونکہ ہمارا جو ڈیٹا ایڈریس ہے standard zero one zero three کے اوپر ہماری اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے تو یہ جو نیچے والا میموری بلاک ہے ہمارا یہ جو ہمارا دوسرا میموری بلاک جس کے اندر کے ایس کی کوڈز بھی ہمیں دائیں طرف نظر آ رہے ہیں اس کے اندر میں اس کا پوائنٹ کرتا ہوں ایڈریس تاکہ ہمیں نظر آئے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جو ظاہر ہے ہم نے دیا تھا وہی لکھا ہوگا لیکن ذرا اس کو سیٹ کرتے ہیں M to D S colon zero one zero three ٹھیک ہے یہ دیکھیے یہ جو 0103 پر جو کوڈ لکھا ہوا ہے اگر دائیں طرف کی ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ ہیلو ورلڈ یہی چیز جو ہے ہم نے لکھی تھی ٹھیک ہے نا یہ اب اسکرین پر جائے گی لیکن وہ جاتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے ہمارا اس وقت جو پوائنٹ ہے اس وقت ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو لوڈز اور اسٹورس ہیں وہ کس طریقے سے آلٹرنیٹولی فنکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں سیدھے وہیں تک یہ ساری کیلکولیشن جو کہ اسکرین پوزیشنز کی ہے وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا لہذا اس میں کوئی انٹرسٹ اس وقت ہمارا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ آ گئے کلیئر ڈائریکشن کرنے کے بعد اپنی پہلی انسٹرکشن لوڈز بی پر اب دیکھیں کہ جب ہم لوڈز بی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوڈز بی میں اس نے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی ہے وہ اے ایل میں اب سکسٹی ایٹ اٹھایا ٹھیک ہے نا وہی جہاں پر کہ آپ زیرو ون زیرو تھری دیکھیں آپ جہاں پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پہ سکسٹی ایٹ ہے جو کہ بنیادی طور پہ سکسٹی ایٹ ہیکسا ڈیسیمل جو کہ بنیادی طور پہ اسمال ایچ کا کوڈ ہے ٹھیک ہے نا وہ وہاں پر اس نے اٹھا لیا اور زیرو ون جو اس کا ایٹریبیوٹ تھا وہ اے ایچ کے اندر موجود ہے جب اس نے اس کو اٹھایا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے تو اس نے ایس آئی کو ایک انکریمنٹ کر دیا لوڈز بی کی وجہ سے یہاں پر رپ چونکہ نہیں ہے لہذا سی ایکس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے سی ایکس اپنے لوپ کی وجہ سے انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ ہوگا لوڈ بی کی وجہ سے ایس آئی ایک انکریمنٹ ہوا ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں ڈی آئی میں اس وقت جو ویلو ہے ہمارے پاس وہ اسکرین پوزیشن آ گئی ہے zero C eight C zero C B C ٹھیک ہے نا یہ وہ اسکرین پوزیشن ہے جو کہ جو ہم نے اس کو ایکس وائی دیے تھے اس کے اکارڈنگلی یہ اسکرین پوزیشن اس کی بنتی ہے تو اب اگر ہم اسٹوس ڈبلو کرتے ہیں تو کیا ہوگا اسٹوس جب ہم نے کیا تو وہ اسکرین پہ تو اس نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ڈبگر ہمارے سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ ڈی آئی کو دو انکریمنٹ کر دیا زیرو سی بی ای کر دیا اس نے اس کو جی، ٹھیک ہے جو کہ پہلے زیرو سی بی سی تھا سی سے جب دو ہم ایڈ کریں گے تو ہم ای e پر جائیں گے تو اس کے اندر جو چیز دیکھنے والی اب اب ہم ایک اسٹیپ لوپ کا اگر لے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جب ایک اسٹیپ لوپ کا ہم لیتے ہیں تو اب لوپ ڈیکریمنٹ کرے گا سی ایکس کو ٹھیک ہے لوپ نے سی ایکس کو ڈیکریمنٹ کر کے اب زیرو زیرو زیرو اے کر دیا ٹھیک ہے یہ ایک ڈیکریمنٹ جو لوپ کا آٹو ڈیکریمنٹ ہے وہ ایک کا ڈیکریمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک کا ڈیکریمنٹ چینج نہیں ہوتا یہ ہمیشہ ایک ہی کا رہتا ہے اب ہم دوسری دفعہ پھر چلے گئے اب ہم پھر لوڈز بی کریں گے جب ہم نے لوڈز بی کیا تو اس نے سکسٹی فائیو اٹھا لیا اب اے ایل کے اندر ایٹریبیوٹ وہاں پہ اپنی جگہ پہ زیرو ون فکس ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایس آئی کو اس نے خود بخود انکریمنٹ کیا زیرو ون زیرو فائیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اسٹوس ڈبلو جب ہم کریں گے اسٹوس ڈبلو ایک تو اسے لکھے گا اور دوسرے خود بخود ڈی آئی کو دو انکریمنٹ کرے گا اور ڈی آئی دو انکریمنٹ ہونے کے بعد زیرو سی سی زیرو ہو گیا ٹھیک ہے زیرو سی سی ای تھا اس میں دو ایڈ کرو گے زیرو سی بی ای تھا اس میں جب ہم دو ایڈ کریں گے تو وہ زیرو سی سی زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب یہی لوپ جو ہے یہ چلتا رہے گا اگر اور یہ یعنی جو اسٹرنگ ہے اس کو پرنٹ کر دے گا اسکرین کے اوپر اس کو اب میں یعنی یہاں پر روکتا ہوں اور یہاں سے آگے نکل کر کے میں آپ کو اس کو سیدھا ایگزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اب اگر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو دیکھیے اس نے کلیئر اسکرین کیا اور جو پوزیشن آپ نے بتائی تھی اس پوزیشن کے اوپر اس نے اسی ایٹریبیوٹ میں یعنی بلو آن بلیک ٹھیک ہے وہ جو زیرو ون ایٹریبیوٹ اس کا تھا بلو آن بلیک اس نے اسی ایٹریبیوٹ کے اندر اسے اسکرین کے اوپر پرنٹ کر دیا اب ذرا ایک کمپیرزن دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا پچھلا کوڈ تھا ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارا کوڈ ہے ان دونوں کے درمیان کتنا فرق یہ ہمارا پرانا کوڈ ہے ٹھیک ہے یہ اسٹرنگ لکھنے کے لیے ہم نے پرانا جو کوڈ لکھا تھا وہ یہ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھو تو اس کے اندر جو انسٹرکشنز استعمال ہو رہی ہیں پہلی تو لوپ کے ساتھ چار انسٹرکشنز یوز ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی move L comma S I وہ جو ہم نے کیریکٹر پڑھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو موو کیا ایکس کو اٹھا کر کے اسکولن ڈی آئی میں اس کے بعد دو ڈی آئی میں ایڈ کرنا اور ایک ایس آئی میں ایڈ کرنا کیونکہ ہم نے وہ کیریکٹر اسٹرنگ کے اندر ایک ایک بائک بائی بائک جانا ہے اور اسکرین کے اوپر ہم نے ورڈ بائی ورڈ جانا ہے تو یہ چار انسٹرکشن مل کر کے ہمارا وہ لوپ بنتا ہے جس سے کہ ہم اسٹرنگ eh, کو اسکرین کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں اور جو پچھلے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اسٹرنگ انسٹرکشن استعمال کر کے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لوپ کے اندر صرف دو انسٹرکشن ہیں لوڈس بی اور اسٹوس ڈبلو ٹھیک ہے اور اس سے آپ دیکھو گے کہ کوڈ جو ہے وہ کتنا نیٹ ہو گیا اور کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی لوڈز بی اور اسٹوس ڈبلو دونوں خود بخود کر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ اسٹوس ڈبلو جو ہے وہ انکریمنٹ ڈی آئی کا اور موومنٹ یہ اسکولن ڈی آئی پر یہ دونوں اکٹھی ایک انسٹرکشن کے اندر بند ہو جاتی ہیں اور اے ایل میں move S I pointer S I سے اور add S I comma one یہ دونوں انسٹرکشن جو ہیں وہ لوڈز بی کے اندر بند ہو جاتی ہیں تو ان دونوں کو کمپیکٹ کر کے ہم چھوٹا کوڈ بنا لیتے ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے اسپیڈ میں بھی اور زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے اپنے بائٹ وائز جو number number of data elements ہم یعنی نمبر آف بائٹس جن میں کہ ہم کوڈ لکھتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی ایفیشینٹ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سائز میں بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اسپیڈ میں بھی زیادہ ہوتا ہے یہ فرق ہے اسٹرنگ انسٹرکشن استعمال کرنے کا اور جنرل انسٹرکشن استعمال کرنے کا جہاں پر کہ وہ ایپلیکیبل ہوں جہاں پر کہ بلاک مینیپولیشن انوالوڈ ہو تو اس طرح سے کوڈ کے اندر فرق پڑتا ہے یہ جو ہے اب آپ نے آپریشن دیکھا اس میں ہم نے آپ کو دو انسٹرکشن کو کمبائن کر کے دکھایا جو کہ ویسے رپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو ان کے ساتھ جو آپریشن ہم نے کیا ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا اس کا آپریشن بھی دیکھ لیا اب ایک انسٹرکشن جو آج ہم اور آپ کو اس میں دکھانا چاہیں گے ٹھیک ہے وہ ہے اسکین اسٹرنگ ٹھیک ہے نا اسکین اسٹرنگ بڑی دلچسپ انسٹرکشن ہے آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا یعنی اندازہ ہوگا آپ لوگ سی وغیرہ پہ کام کرتے رہتے ہیں سی میں ہم جو اسٹرنگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس اسٹرنگ کا جو ٹرمینیشن کیریکٹر ہوتا ہے جو اینڈنگ کیریکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نل کیریکٹر زیرو ٹھیک ہے زیرو جو نومیریکل ویلو زیرو جو ہے یہ ایس کی ٹیبل میں نل کیریکٹر کے طور پر لکھی جاتی ہے اور یہی کیریکٹر استعمال ہوتا ہے سی لینگویج میں کسی اسٹرنگ کی اینڈنگ بتانے کے لیے ٹھیک ہے سی میں لینتھ اس طریقے سے نہیں ہوتی سی میں بس یہ ہے کہ اسٹرنگ چلی جا رہی ہے جہاں پر نل کیریکٹر آ گیا وہ اینڈ آف دی اسٹرنگ ٹھیک ہے نا یہ پرٹیکولر چیز جو ہے کہ جہاں پہ نل کیریکٹر آ جائے وہ اینڈ آف دی اسٹرنگ ہے اگر ہم اس کو اپنی پرنٹ اسٹرنگ کے اندر استعمال کریں ٹھیک ہے تو ہمارا بڑا جنرل سا کوڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر کیونکہ اگر ابھی دیکھو آپ تو ہم کیا کر رہے ہیں ابھی تو ہم جو اسٹرنگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ پرنٹ کرنے کے لیے اس کے کیریکٹر گن کر کے اس کی لینتھ ساتھ دیتے ٹھیک ہے چلو دس گیارہ بارہ کیریکٹرس کی لینتھ اگر ہو تو کوئی بات نہیں آدمی گن کر کے ڈال دے گا لیکن اگر سات سو کیریکٹر لمبی اسٹرنگ ہو تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کو گننا ٹھیک ہے نا گن کر کے پھر آپ اس کی لینتھ دیں گے تو کیوں نہ یہ جو لینتھ نکالنے کا کام ہے یہ کام بھی ہم کمپیوٹر ہی کے ذمے اس کے اس کے ہی حوالے کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی اس کو لینتھ کو کیلکولیٹ کر کے خود ہی اس کے مطابق فنکشن کرے ہمارا جو کوڈ ہے وہ اور جنرل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بلکہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور روٹین آ جائے گی لینتھ نکالنے کے لیے کسی بھی اسٹرنگ کی لینتھ نکالنے کے لیے ایک روٹین ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی فی الحال میں آپ کو جو اس کے لیے کوڈ جو ہم نے لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ میں نے یوں کیا کہ پرنٹ اسٹرنگ جو ہم نے اپنی روٹین لکھی تھی نا جس میں ہم لینتھ پاس آن کر رہے تھے اس میں اب ہم نے لینتھ نکال دی اب ہم نے کہا کہ جناب نہیں اسٹرنگ کو اب ایسے ہی لکھو جیسے کہ سی کی اسٹرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ذرا کلوز تھوڑا سا جائیں ہم ہائر لیول کی طرف بھی ٹھیک ہے اب آہستہ آہستہ ہم ادھر بھی چلیں گے تو اس کے مطابق ذرا کمپیٹیبل کریں چیز کو تو اس کو لینتھ جو ہے وہ اس کو اسی کے مطابق لے آئے اسٹرنگ کو اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق لے آئے کہ جو اسٹرنگ لکھیں گے اس کا آخری کیریکٹر زیرو ہوگا نل کیریکٹر ہوگا اس سے سی کی اسٹرنگ ٹرمینیٹ ہوتی ہے اس کی لینتھ کسی جگہ پہ لکھی نہیں ہوتی وہ نکالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ویسے آپ نکالیں لینتھ تو کیسے نکلے گی آپ ایک ایک کیریکٹر اٹھاتے جائیں اس کو کمپیئر کرتے جائیں اگر وہ کمپیرزن آپ کا اکول ٹو زیرو ہو جاتا ہے تو بس یہ اتنی لینتھ ہے آپ کی تو یہ ایک لوپ کے اندر آپ کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس لوپ کے اندر پھر وہی چیزیں وہی تمام چیزیں آ جائیں گی جو کہ آپ کے بیسیکلی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر تین چار جو انسٹرکشن ہیں وہ لوپ کا پارٹ بنیں گی اور وہ ایک انفیشنٹ کوڈ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا اس کے اندر فنکشن جو آتا ہے وہ آتا ہے اسکین اسٹرنگ کا اسکین اسٹرنگ جیسے کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کہ اسکین اسٹرنگ کیا ہے کہ وہ جو اپنا سورس ہوتا ہے جو یعنی جو اے ایل رجسٹر ہو بائٹ کی صورت میں اسکین اسٹرنگ اسکیس بی کی صورت میں اے ایل رجسٹر کو جو ہے وہ ڈیسٹینیشن اسٹرنگ کے ساتھ میچ کر کے دیکھتا ہے کمپیئر کر کے دیکھتا ہے کہ اکویلٹی کہاں پر آ کر کر رہی ٹھیک ہے نا اسکین اسٹرنگ کے ساتھ ہم ریپیٹ وائل ناٹ اکول کا سب پریفکس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ریپیٹ وائل اکول کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو لینتھ کا کیس ہے لینتھ کے کیس میں ریپیٹ وائل ناٹ اکول ہم لگائیں گے تاکہ جب تک کہ زیرو کے برابر نہیں ہوتا پہلے کیریکٹر کے ساتھ میچ کرو دوسرے کے ساتھ میچ کرو تیسرے کے ساتھ میچ کرو کرتے جاؤ جہاں میچنگ میں زیرو مل گیا وہاں رک جاؤ ٹھیک ہے تو اس پہ کون سا پریفکس لگے گا اس پہ پریفکس لگے گا ریپیٹ وائل ناٹ اکول ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ لاجک تو آپ لوگوں نے مطلب پڑھی ہوگی پروگرامنگ کے دوسرے کورسز کے اندر ریپیٹ وائل ناٹ اکول اس وقت تک کمپیرزن کرتے جائیں گے اسکین کرتے جائیں گے جب تک کہ ان اکویلٹی ہوگی جب اکویلٹی ہو جائے یعنی ایل میں اگر زیرو ہے اور وہ زیرو کے ساتھ میچ ہو جائے تو بس وہاں پہ رک جائے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ دوسرے جب بھی ہم اسٹرنگس کو کی لینتھ نکالتے ہیں نا تو ہم جو میکسیمم پاسبل سائز ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کے طور پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتا نہیں کہ اسٹرنگ کتنی بڑی ہو سکتی ہے ممکن ہے اسٹرنگ جو ہے بتیس کے لمبی ہو بتیس کے کیریکٹر لمبی ہو تو ہم کوئی اس طرح کی ویلو نہیں دے سکتے جو سی کی اسٹرنگ الاؤڈ لینتھ ہوتی ہے اسٹرنگس کی وہ سکسٹی فور کلو بائٹ ہوتی ہے اس لیے 64 فور کلو بائٹ ویلو ہم سی ایکس میں رکھ دیتے ہیں کہ کاؤنٹ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جی پورا کا پورا جو ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہے اتنی بڑی اسٹرنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر سرچ کریں اب ظاہر ہے اسٹرنگ اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے کوئی دس کیریکٹر بیس کیریکٹر پچاس سو کیریکٹر اس کے بعد زیرو لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے کچھ کیلکولیشن چلتی تو میں آپ کو اس کا کوڈ دکھاتا ہوں کوڈ میں نے کوئی بہت ایفیشینٹ فارم میں نہیں لکھا ٹھیک ہے اسٹریٹ لکھا ہے تاکہ آپ کو اس کی لاجک سمجھ میں آ جائے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کوڈ کو موڈیفائی کر کے بہتر بنا سکتے ہیں اچھا بنا سکتے ہیں تو ابھی وہ کوڈ میں آپ کو سلائڈ پر دکھاتا ہوں جو کہ calculation of a string length کے لیے لکھا گیا ہے اب یہ ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہم نے لکھا ہے اس کے اندر اب ایک چینج تو یہاں پر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اب آگے لینتھ دینے کے بجائے ڈی بی زیرو یعنی نل کیریکٹر آگے لکھ دیا ہے اب یہ نل کیریکٹر جو ہے ہم سرچ کریں گے اور اس سے ہم نکالیں گے کہ ہماری اسٹرنگ کی لینتھ کتنی ہے اس کے لیے جو کوڈ ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے اب اس میں چونکہ ہمیں ڈیسٹینیشن اسٹرنگ چاہیے لہٰذا یہ ایڈریس ڈی ایس کے اندر ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہمیں ای ایس میں اسے لوڈ کرنا ہے تو اب بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈی ایس کو ایکس میں لے کے جاؤں اور پھر ایکس کو ای ایس میں لے کے جاؤں میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہوں دونوں کو اکول کرنے کا کہ پش کیا ہے میں نے اسٹیک پر ڈی ایس اور پاپ کیا ہے ای ایس تو جو ڈی ایس میں ویلیو تھی وہ ای e ایس میں آ جائے گی جو ڈی ایس میں ویلیو تھی وہ اسٹیک پر گئی اور پھر اسٹیک سے ای e ایس میں آ گئی یہاں پہ یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پش اور پاپ میں پروسیسر یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے ڈی ایس پش کیا تھا اور ای ایس پاپ کیا تھا وہ جو آپ کہیں گے وہ کر دے گا اس کے بعد ڈی آئی کو میں نے انیشلائز کیا ٹھیک ہے اسٹرنگ ایڈریس کے ساتھ اور سی ایکس میں میں نے کاؤنٹ ڈالا maximum possible length of string zero X F F F F ٹھیک ہے نا پورا جو ہے اس کے بعد زور اے ایل اے ایل ٹھیک ہے اس سے میں نے کلیئر کر دیا اے ایل رجسٹر کو کیونکہ میں زیرو سرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب تمام انیشلائزیشن ہو چکی ہے ای ایس پوائنٹ کر رہا ہے ڈی آئی پوائنٹ کر رہا ہے اس کے بعد وہ اسٹرنگ انسٹرکشن میں نے دی ہے repeat while not equal scan string byte ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کتنی بیوٹیفل یہ انسٹرکشن ہے بس ایک ہی وہ ہے یہ ریپیٹ کرے گی اس وقت تک جب تک کہ زیرو نہیں مل جاتا اسے جب زیرو ملے گا تو اس وقت ہر ریپیٹ جو ہے وہ ایک دفعہ سی ایکس کو ڈیکریمنٹ کرے گا تو سی ایکس اتنا کم ہو چکا ہوگا جتنی کہ اسٹرنگ کی لینتھ ہے پلس ون ٹھیک ہے نا ایک زیادہ ہوگا کیونکہ وہ زیرو انکلوڈ کرے گا اپنے اندر ٹھیک ہے نا زیرو انکلوڈ کرے گا تو ایک زیادہ ہو جائے گا زیرو جو ہے وہ اسٹرنگ کا پارٹ نہیں ہے اسٹرنگ کے بعد ہے ٹھیک ہے زیرو ہم نے پرنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا وہ اینڈنگ بتا رہا ہے اب سادہ سی لاجک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انیشیل کاؤنٹ جو کہ zero F F F F ہے ٹھیک ہے اس میں سے اس وقت جو سی ایکس کی ویلیو ہے وہ میں مائنس کر دوں ایک اور پھر اس میں سے ایک اور مائنس کر دوں تاکہ زیرو والا پارٹ نکل آئے تو ہمارے پاس سی ایکس میں ہمارے پاس جو ایکس کے اندر لینتھ آ جائے گی اسٹرنگ کی اس کو میں ذرا کوکلی آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں اب یہ جو ہے یہ ہم آگے سیدھا اس وقت میں لینڈ کیا ہے اسی کوڈ میں جو کہ لینتھ کیلکولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اگر ہم چلائیں تو ڈی آئی انیشلائز ہوگا سی ایکس انیشلائز ہوگا ہوگا اے ایل زیرو زیرو ٹھیک ہے ہو گیا اب اس وقت میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے نہیں دکھاتا اسے فل اسپیڈ پہ ایگزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جواب میں کیا لے کر کے آتا ہے تو اب یہاں پر جب ہم اس کو پورا فل اسپیڈ سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہمارے پاس سی ایکس میں جو ویلو آتی ہے وہ ایف ایف ایف تھری ہے ٹھیک ہے نا ڈی آئی میں جو ویلو آ رہی ہے نا وہ زیرو ون زیرو ایف ہے اگر آپ اس کو دیکھو گے تو یہ پتا لگے گا کہ ڈی آئی زیرو سے ایک آگے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کی ایکسپلینیشن اس کی جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ یہ ڈی آئی ایک آگے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ انکریمنٹ پہلے ہو جاتا ہے اس لیے وہ زیرو سے ایک آگے اس ایلیمنٹ پر پوائنٹ کر رہا ہے جو ابھی کمپیئر نہیں ہوا اس کے بعد ہم اپنا جو لاجک ہے لینتھ نکالنے کا اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اے ایکس میں ایف ایف ایف ایف ڈالا اور اس میں سے سی ایکس سبٹریکٹ کر دیا تو ہمارے پاس اے ایکس میں بچا یہ گیارہ اصل میں ہمارے اسٹرنگ کی لینتھ ہے تو اے ایکس میں بچا بارہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں زیرو انکلوسو ہے اس میں سے ایک ڈیکریمنٹ کر دیا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس آ گئی لینتھ گیارہ زیرو زیرو زیرو بی یہ آپریشن ہے جس کے ذریعے کہ ہم نے لینتھ کیلکولیٹ کی ایک اسٹرنگ کی اور اسی لینتھ کو اب ہم آگے استعمال کریں گے پرنٹ اسٹرنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کا فنکشن جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے کہ میں آپ کو پہلے کئی دفعہ دکھا چکا ہوں وہ اب میں آپ کو دوبارہ <laughs> نہیں دکھاؤں گا تو آج کا ہمارا جو میراتھن لیکچر ہے ٹھیک ہے یہ اب ختم ہوتا ہے ہمارا وقت اب ختم ہوتا ہے اگلی لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ السلام علیکم